سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف نکلا اور کعب احبار سے ملاقات ہوئی میں ان کے ساتھ بیٹھا انہوں نے مجھے تورات کی باتیں بیان کی اور میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی میں زمین پر اتارے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ اسی دن فوت ہوئے اور اسی میں قیامت قائم ہوگی اس دن کو صبح سے طلوع آفتاب تک ہر جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتا ہے جنوں انس کے علاوہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے کعب نے کہا یہ گھڑی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے میں نے کہا یہ تو ہر جمعے کو ہوتی ہے پھر کعب نے تورات پڑھی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے یہ واقعی ہر جمعے کو ہوتی ہے سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میری ملاقات سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے ان کو کعب کے ساتھ اپنی مجلس اور اس میں ہونے والی جمعے کے دن کے بارے میں گفتگو بیان کی اور کہا کہ کعب نے کہا یہ گھڑی سال میں ایک مرتبہ ہے یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کعب نے غلط بات کی ہے میں نے کہا جی پھر اس نے تورات پڑھی اور کہا کہ واقعی یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے یہ سن کر انہوں نے کہا کعب نے سچ کہا حدیث نمبر چھبیس سو ستانوے مسند احمد